ہمارے جو ہے نا یعنی یہ تو ہے نا ویسے الدین ایک ہے ہمارے روم کے امیر یعنی منیر بھائی اصل میں وہ ہمارے روم کے امیر بھائی ہیں تو وہ منیر الدین بھائی جو ہیں وہ امیر الدین بھائی کا سوال کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت حضرت صاحب اور حاضرین محفل جزاک اللہ جزاک اللہ جناب حضرت صاحب ماشاء اللہ ہمارے پیارے فقیر الدین بھائی سبحان اللہ امیر الدین ہیں ہمارے پیارے فقیر الدین بھائی آپ کے سنوری روم کے تاج ہیں اور خاموش سرکار ہیں ہمارے محترم فقیر الدین بھائی کی پیاری خاموشی کا پیارا سا اثر مجھ پہ بھی کل ہوا کل فقیر الدین بھائی نے ماشاءاللہ مجھے ایک سوال پیش کیا سوال میں نے لے لیا لیکن میں نے بھی فقیر الدین بھائی کی خاموشی کی سنت پر عمل کیا اور خاموش رہا بلکہ کل چیئر پر ہی سو گیا تو جناب ماشاءاللہ ہمارے فقیر الدین بھائی کا جو ہے بہت فیود و برکات ہیں اور بہت ماشاءاللہ نیند بھی بہت پیاری آئی تو جب چیئر سے اٹھا تو الحمدللہ اذان ہو رہی تھی جی اور اذان پر اٹھا اور ماشاءاللہ اللہ فقیر الدین بھائی کو دعائیں دی اور ماشاءاللہ سب لوگ پھر جا چکے تھے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا چیئر پر سبحان اللہ جی تو جناب یعنی ہمارے فقیر الدین بھائی کی طرف سے حضرت رام مفتی صاحب کی خدمت میں اور سبھی محفل کو سلام ہمارے فقیر الدین بھائی کا سوال ہے جناب کہ حضرت صاحب جماعت کے دوران اگر امام صاحب جو ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نماز کے دوران اگر اوپر دیکھتے ہیں تو اس صورت میں یعنی نماز کا کیا ہوا ان کی نماز کا کیا ہوا اور اسی طرح جو مقتدی پیچھے ہیں ان کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ خیر جی ماشاء اللہ معلوم ہوتا ہے ہمارے امیر الدین بھائی بات تصرف بزرگ ہیں یہ سوتوں کو صلاح دیتے ہیں آپ دیکھیے کسی دن سوتوں کو بھی جگاتے ہیں یا نہیں تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی کہ اگر اس نے کہیں اچانک اوپر منہ اٹھا دیا یا پہلی مرتبہ کھایا تو اس کو مسئلہ بتانا چاہیے کہ حرام ہے نجائز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نمازوں میں <clears throat> نظریں اوپر کھاتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ان کی اچھے نہ اچک لے اس کو بتانا چاہیے اور اگر بعض نہیں آتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں